ہو کے محشر میں اٹھے شور کے با چشم پتور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے سجتے اس رحم کے اس سایہ اپنے بندے کو مصیبت سے چھڑایا کیا ہے اپنے بندے مصیبت سے بچایا کیا ہے یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صادری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی بلال بات کر رہا ہوں لاہور سے بلال صاحب ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے گا ہلو ہلو جی فرمائیے جی مجھے اویس بھائی سے بات کرنی ہے تسلیم بھائی جی بالکل کیجیے جی بھائی السلام علیکم جی السلام علیکم اویس بھائی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اویس بھائی آپ کا کیا حال ہے آپ کو بہت بہت مبارک عمرے کی جی بہت شکریہ آپ ماشاء اللہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے آپ کو نظر سے بچائے نظر بس سے بچائے نظر تو چاہیے نا ہم کو جی، جب میں مدینہ پارک میں محمد عارف قادری صاحب میرے انکل ہیں ان کا نواسا بات کر رہا ہوں اچھا اچھا ماشاء اللہ آپ سے بہت شوق ہے ملنے کا بہت عرصہ اچھا سے تقریباً چار سال سے میں کیو ٹی وی میں کال ملا رہا ہوں آج پہلی دفعہ میری کال ملی ہے آپ اپڈیٹ آپ ہیں اور آپ سے بہت ملنے کا شوق ہے کوئی طریقہ بتائیں کہ آپ سے ملاقات ہو جائے یہ بات آپ نے جو کی ہے اس کے جواب میں کیا دوں بڑی مشکل سی بات کی ہے اب میں کوئی اتنا بڑا شخص تو نہیں ہوں کہ مجھ سے ملاقات کے لیے کوئی پروگرامنگ ہو میں ایک فقیر سا حقیر سا بندہ ہوں اکثر محافلوں میں مل جاؤں گا آپ کو انشاءاللہ لاہور آنا جانا رہتا ہے انشاءاللہ ملوں گا آپ کو ان انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی منصور بات کیا جی الحمد للہ منصور صاحب فرمائیے پہلے تو میں تمام جو جتنے بھی علامہ وہاں پہ بیٹھے ہیں دونوں علامہ اکمل صاحب اور علامہ عامر صاحب اور ویس بھائی کو اسلام پیش کروں گا اور دوسرا یہ کہ سوال میں نے پوچھنا تھا کہ سترانے کی جو ادائیگی وہ حقیقت کتنی ہوگی آج کے حساب سے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتا اور دوسرا یہ کہ یہ جو عید کی نماز جو ہوتی ہے یہ اگر ٹی وی وغیرہ پہ ہو رہی ہو تو کیا عورتیں اس نماز کے حساب سے گھر میں ادا کر سکتی ہیں اچھا بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا مجھے سب سوالات کافی کرتے ہیں جی ہاں یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں جن کو دینا چاہتے ہیں مکان تو اچھا ہے لیکن ان کے حالات مناسب نہیں ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی ایسا بالغ فرد گھر کا ایسا ہے کہ جو مالی کے نصاب نہ ہو تو اسے آپ زکوٰۃ باقاعدہ دے سکتے ہیں وہ اپنے دیگر کو دے دے گا تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے اس کے حساب کرنے کا یہ کہتے ہیں کہ باہر کے کال سے زمبابوے سے غالباً کہ وہاں کسی تنزانی سے بھی غالباً مال میں ذرا بھی حرام ملا ہو تو پھر کوئی بھی صدقہ قبول نہیں ہوتا تو مسئلہ تو یہی ہے کہ حرام مال بطور صدقہ قبول نہیں ہوگا لیکن اگر کچھ حلال مال کی بھی آمیزش ہے تو جتنی مقدار حلال کی ہے وہ ضرور ان اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی اور حرام کی مقدار نا مقبول ہوگی لیکن اگر یہ کنفرم ہے کہ اس میں حرام کی آمیزش ہے تو اس کو سب نہ کیا جائے خالصتاً حلال مال ہی اللہ کی بارگاہ میں دینا چاہیے یہ کہتے ہیں سب کا بتا کر دینا ضروری ہے تو یہ ضروری نہیں ہوتا حتیٰ کہ صدقات واجبہ کے بارے میں یعنی زکوٰۃ کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ آپ اسے عیدی کہہ کر صوفہ کہہ کر ہدیہ گفٹ کہہ کر دے سکتے ہیں تاکہ سامنے والے کی عزت نفس مجروح نہ ہو صحیح بہن نے کہا یہ گوشت انڈا دال پھینک دیتے ہیں اوپر سے اتار کر کیا یہ صحیح ہے تو پھینکے نہیں اتارنے کا تو ہم نے پہلے بتایا کہ یہ قرآن جس کے چونکہ مخالف عمل نہیں ہے تو اگر آواز پا دی گیا تو کوئی حرج نہیں ہے پھینکنا نہیں چاہیے ہاں اگر آپ جانوروں کو ڈالنا چاہیں مثلا چونکیوں وغیرہ کو تو اجازت ہے ورنہ کسی غریب کو دے دیجیے یہ اچھا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ خواتین عورتوں عورتیں جو ہیں یہ عید پڑھنے یا پڑھانے کا اہتمام کرتی ہیں تو پڑھانے کا اہتمام تو بالکل نہیں کر سکتی ہیں کیونکہ عید کے امام کی وہی شرائط ہیں جو جمعے کے امام کی ہیں اور اس کے لیے مرد ہونا لازم ہوتا ہے یہ عورتیں نہیں کر سکتی ہیں دوسرا اگر یہ پڑھنا چاہتی ہیں اور وہاں پر کسی جگہ کوئی عالم صاحب ہیں جو جماعت کرواتے ہوں اور عورتیں باقاعدہ گھر سے جاتی ہوں فتنہ وغیرہ بالکل نہ ہو با پردہ نکلتی ہوں اگر شادی شدہ ہیں شوہر کی اجازت غیر شادی شدہ ہیں تو ماں باپ کی اجازت سے جاتی ہوں فضولیات میں بالکل مشغول نہ ہوں نماز ادا کریں فورن ٹائم ضائع کیے بغیر گھر واپس آ جائیں اس کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ سینکڑوں مقامات پہ ایسی جماعتیں ہو رہی ہیں صحیح یہ کہتے ہیں خدائے عمری ادا کر رہے ہوں چارقت نماز ادا کریں تو فرض کی تیسرے چوتھی میں صرف تین بار سبحان اللہ کیوں پڑھ سکتے ہیں اس لیے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کی تیسرے چوتھی میں صرف اذکار الہیہ آپ نے فرمائے ہیں یہاں فقار سے استدلال کیا ہے کہ الحمد کا پردہ مستحب ہے ورنہ تیسری اور چوتھی میں آپ تین بار سبحان اللہ بھی کہہ لیں تو چونکہ ذکر اللہ ہی مقصود ہے وہاں پہ تک یہاں تک بھی لکھا ہے کہ آپ تین سبحان اللہ کی مقدار خاموش بھی کھڑے رہے تو کافی ہے لیکن اول اور افضل یہ ہے کہ الحمد پڑی جائے اس سے کم تر درجہ سے ذکر اللہ کا ہے پھر خاموشی کا ہے تو سنت میں نہیں ہو سکتا ہے جی ہاں سنت میں نہیں ہو سکتا اس میں واجب ہے یہ بہن کہتی ہیں ایک لاکھ سیلری ہے کتنی زکات بنے گی تو اصل میں یہ آمدنی کے اوپر زکات سے کوئی حساب نہیں ہوتا اصل میں تو جو آپ کے پاس مال موجود ہے اور اس پہ سال گزر جائے تب اس کا حساب و کتاب ہوتا ہے جسے ہم نے مکمل تفصیل سے عرض کیا تو جتنا ان کے پاس سال گزرنے کے بعد مال ہو سونا ہو چاندی ہو روپیہ ہو مالی تجارت پائز بانڈ ان کا کل اماؤنٹ نکال لیں ٹوٹل کرنے کے بعد جتنا ان کے قرضہ ہے اس کو اس میں سے مائنس کر دیں اب اگر پھر بھی نصاب کے برابر رقم بچتی ہے تو اس کو ڈھائی پرسینٹ زکات دینی ہوگی اچھا مفتی صاحب ایک سوال وہ بھی آیا تھا کہ دبئی میں اور سعودی عرب میں جو ہے نا عید اس دفعہ امکانات ہیں کہ جمعے کی ہو جائے گی پاکستان میں بھی ہوتی ہے تو یہاں پر بھی ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ شاید جمعے کی عید جو ہے وہ وبال ہے دو خطبے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس مرتبہ وہاں پر بھی جہاں عید جمعے کی ہے وہاں پر بھی ایک غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے دیکھیں خطبہ جو ہے انتہائی بابرکت چیز ہے اور دو بابرکت چیزوں کے ملنے سے غالباً برکت میں اضافہ ہی ہوگا وبال کیسے پیدا ہوگا تو ایسا بم تو نہیں ٹکرا گئے آ کے پھٹیں گے اور نقصان ہو جائے گا نہیں غلط خیال ہے عوام الناس کا کوئی گورنمنٹ پہ نہیں ہوگا خود میں خود ملاحظہ فرمایا ہوگا کئی ایسے آئے ہیں عید ہے ہمارے یہاں جی ہاں۔ یعنی ایک جمعے میں دو خطبے جمع ہوئے ہیں اور اس گورنمنٹ کو استحکام مل گیا الٹا جی ہاں۔ ایسا نہیں ہوا گورنمنٹ فارم گر گئی تو یہ غلط خیال ہے اور پہ بھاری ہو گیا <laughs> ایک یہ کہتی ہیں کہ خالہ ہے زکات دینے آ جاتی ہیں لیکن شادی میں دیکھا کہ بہت زبردست قسم کے کپڑے پہنے میں بچوں کے پاس موبائل ہے تو ہاں۔ اس سے ظاہری طور پر یہ ظاہر ہو گیا لیکن پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کو تحقیق کرنے کی حاجت نہیں اگر آپ اس کی ظاہری حالت دیکھ کر اور آپ کا دل باقاعدہ گواہی دے کہ مستحق ہے اور آپ نے زکات دی تو انشاءاللہ ادا ہو گئی ٹھیک اب اگر بعد میں یہ منکشف ہوا کہ مستحق زکات نہیں تھا تو پہلے والی تو ادا ہو گئی آئندہ ان کو نہ دیں کیونکہ وہ اس قسم کی اگر حرکات میں ملوث ہے تو نہیں مستحق مختصر لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری قائم تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم میں سعودیہ سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے اکمل صاحب سے بات کر رہی ہوں جی جی بات کیجیے فرمائیے السلام علیکم ہلو السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام آپ ہم سب کے بہت پسندیدہ آدمی ہیں اور مفتی عام آپ کے بغیر بالکل خالی تھا دیگر ہاں۔ مفتی بھی دونوں موجود تھے لیکن پھر بھی آپ کے بغیر بات کی کمی بہت ہاں، وضاحت کی ضرورت نہیں ماشاء اللہ مفتی صاحب بہت پیاری شخصیت ہے ہم دن سے بہت محبت کرتے ہیں آپ جیسی اولاد ماں باپ کے لیے جا جاریہ ہے واقعی اور میں نے سوال یہ کرنا تھا کہ میری بیٹی کا نام ملائکہ ہے اور مفتی اکمل صاحب نے ایک بات کہا تھا کہ ملائکہ نام ٹھیک نہیں ہے اچھا۔ جو کہ ہمارا اکاؤنٹ اور پاسپورٹ پر بھی آ چکا ہے ہم چینج نہیں کر سکتے ہمارے لیے کیا حکومت کیا کریں ہم ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام کون اور کہاں سے جی، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں محمد بشیر جی بشیر صاحب صاحب کیا حالات کرم ہے آپ کی دعائیں اللہ آپ کو جناب کو سب کو جو ادھر بیٹھے ہوئے اللہ آپ کو صحت کامل آ جاؤ سفیرہ پر میں سر چھوٹے سے میرے دو سوال ہیں ایک سر کل مفتی صاحب نے ایک فرمایا تھا اس کے بارے میں فطرانے کے بارے میں کہ جناب جو کوئی کھجور کھاتا ہے یا کوئی پھل کھاتا ہے یا کوئی گوشت کھاتا ہے اس کے مطابق وہ فطرانہ دے ٹھیک ہے ہم تو ساری زندگی وہ کنک حساب سے فطرانہ دیتے آئے ہیں جی کل ایک کنفیوزنگ ہوئی تھی تو یہ پوچھنا تھا جی ٹھیک ہے دوسرا یہ ارتھی کہ کیا ہم پاکستان میں رہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھا جاتا ہے یہاں پر تو قوانین ہے ہی نہیں اسلامی کیا ہمارے اوپر اسلام کے قوانین لاگو ہوتے ہیں عوام کے اوپر ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی صاحب جی ہاں یہ کہ بچی نے پوچھا تھا کہ لڑکی جب شادی ہوتی ہے تو دونوں جانب سے زیور ملتا ہے میکا سسرال کی طرف سے تو لڑکی پہ زکوٰۃ واجب ہے ہاں۔ تو جو صاحب مال ہوتا ہے زکوٰۃ اسی پر واجب ہوتی ہے لہٰذا لڑکیوں پر بھی زکوٰۃ ہوگی جی۔ دوسرے پوچھا کہ بچوں کے پاس پیسہ تو ہوتا نہیں زکوٰۃ کیسے ادا کریں ہاں۔ تو زکوٰۃ زیور سے ادا کرنی ہوگی ایسی کئی صحابیات تھیں جن کے واقعات باقاعدہ حادث میں مذکور ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دف فرمایا کہ کیا آپ نے زیور کی زکات دیا اور جواب نے انکار انکار کیا اور سرکار نے جواب میں وعید آخرت کے بیان کی تو انہوں نے وہ زیور اتار کے سرکار کے بارے میں فرم دے دیا لہذا یہ زیور آپ کو جو دیا گیا ہے اس لیے کہ آپ اس سے اس سے نفع بھی حاصل کریں اور اس میں سے غریبوں کا حق بھی ادا کریں اگر آپ صرف نفع کا حاصل کریں گے غریبوں کا ادا نہیں کریں گی کریں گی تو آخرت میں گرفت ہو جائے گی ایک بہن نے کہا کہ سولہ رمضان کو بھائی نے کہا والد صاحب کو پراپرٹی میں سے کچھ حصہ ملا ہے شاید وراثت میں سے اس سے زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی تو اگر آپ کا زکوٰۃ کا سال پہلے سے شروع ہو چکا تھا اور اس کے تمام ہونے سے پہلے پہلے یہ مال والد صاحب کو ملا ہے تو چاہے اس مال پر پرٹیکولر سال نہ گزرا ہو یہ سابقہ مال میں ہی شمار ہوگا اور اس پر بھی زکات بنے گی اور اگر ایسا ہوا تھا کہ سال آپ کا پورا ہو چکا تھا اور اس کے بعد یہ مال ملا ہے تو پھر ابھی اس پر زکات نہیں بنے گی سال تمام ہونے پر زکات ہوگی ایک بھائی نے کہا کہ زہیب نام میرا مجھ پر سوٹ نہیں کرتا ہے تو کیا میں چینج کر لوں تو دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جن ناموں کے معنی برے ہیں وہ تو ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرمائے اور یہ سنت کریمہ ہے اگر کوئی معقول نام ہے یا صحابی وغیرہ کا نام ہے اچھے نام جن کو ہم کہتے ہیں ان کے کوئی منفی اثرات نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہاں تو وہ یہ سوٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا اصل میں جو دو چیزیں ہماری قسمت میں اللہ نے لکھ دی ہیں جن کے حصول میں ہمارا کوئی قدرت اختیار نہیں ہے وہ ناموں سے کوئی تبدیل نہیں ہو جاتی وہ تو اتنی مقدار میں ہی ملیں گی لہٰذا زہر نام کوئی ایسا برا نام نہیں ہے اس کو قائم رکھا جائے تو کوئی حرج بھی نہیں اطمینان قلب کے لیے بدل بھی دیں تو حرج بھی نہیں ہے اس میں حرج نہیں بھائی نے پوچھا کہ فطرانہ کتنا ہوتا ہے تو گھر میں جو آٹا کھاتے ہیں اس کے دو کلو پچاس گرام آٹے کی قیمت یہ سب فطر کی مقدار ہوتی ہے تو ہمارے یہاں کے ساتھ چالیس پینتالیس روپے تقریباً بن رہے ہیں اور دوسرے ملا لیتے ہیں بھائی نے کہا کہ کسی نے کہا ہے کہ کے حساب سے فطرانہ وغیرہ ادا کریں تو کر سکتے ہیں پھر وہ ایک سا بنے گی یعنی ساڑھے چار شیر تقریباً بنتے ہیں پھر وہ اس پہ ادا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ایک مختصر سبقہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ اور مفتی صاحب سوالوں کے جوابات دے رہے تھے وہ تو کئی مسائل جو آپ کے ذہنوں کو پریشان کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے جوابات سنیں ایک بہن نے کہا کہ اگر ٹی وی پر عید کی نماز با جماعت ادا ہو رہی ہو تو کیا بہنیں گھر میں اقتدا کر سکتی ہیں تو یہ شرم جائز نہیں ہے کیونکہ یہ شرط ہے اقتدا کے درست ہونے کی کہ امام اور مقتدی ایک ہی مکان میں ہو مکان سے ایک ہی جگہ میں ہو ان کے درمیان کوئی ایسا فاصلہ نہ ہو کہ جس کی بنا پر وہ ایسا محسوس ہو کہ امام اپنی الگ نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا جو ہے پیچھے بالکل علیحدہ ہے لہٰذا ٹی وی کی اقتدا شرم جائز نہیں بہن نے فرمایا کہ ملائکا بچے کا نام رکھا ہے تبدیلی ممکن نہیں کاغذات میں لکھ دیا گیا ہے تو ہماری سی بات ہو رہی تھی اویس بھائی نے مشورہ دیا کہ ملی کا نام کر دیا جائے اس کو تو بہت اچھا ہو جائے گا ملی کا مختصر بھی ہو جائے گا اور سبزی ہی ہٹانا پڑے گا ہٹانا پڑے گا تو یہ مشورہ میں نے کا بالکل قبول کیا بہت اچھا مشورہ دیا اسلام یا پاکستان کے یہ ہے تو عوام پہ کیا اسلامی قوانین لاگو نہیں ہوتے تو کیوں نہیں ہوتے کسی ملک کا اسلامی جمہوریہ ہونا یا نہ ہونا یہ اسلامی قوانین کے لاگو ہونے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے ہمارا مسلمان ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اسلامی قوانین کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہوگا تو وہ تو کرنا ہی ہے باقی ہو صحیح جی وقفہ اگر بہت جلدی نہ ہو تو ایک سوال کر لیجیے جی مطلب اکثر یہ سادگی پر جو باتیں ہوتی ہیں جو سادگی کا جو تصور ہے لوگوں کے ذہن میں سادگی کس چیز کو کہتے ہیں لباس میں سادگی کیا یہ تصور کہ بس بندہ میلا کچلا رہے بال بکھرے ہوئے رہے استری والے کپڑے نہ پہنے کے یہ سادگی جیسے ہم نے پورا پروگرام کیا تھا باقاعدہ سادگی اور زینت کے موضوع پر جی۔ تو اس چیز کا یعنی گندہ رہنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سنداز سے پیش کرنا کہ دوسرا معذلہ دل میں اس کے لیے ایک کراہت سی محسوس کرے جی۔ اور اسے اختیار کرنے میں جھجک محسوس کرنے لگے اس کا نام سادگی نہیں ہوتا سادگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ممنوع زینتیں جن کو شریعت نے ممنوع ناجائز و حرام قرار دیا ان کا ترک یہ ہے سادگی بس اب اس میں اگر میں نے یہ کپڑے پہن رکھے ہیں بالفظ اگر اس میں کوئی ممنوع چیز نہیں ہے تو یہ عین سادگی ہے کیونکہ ہمارے نبی ہونے سے حدیث سنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جبہ مبارکہ آپ نے زیب تن فرمایا جس میں پورے جبے میں ریشم کا کام ہوا ہوا تھا لیکن وہ عالت نے لکھا ہے کہ چار گوٹ سے زیادہ کہیں پر بھی زیادہ نہیں تھا لیکن پورے جبے پہ کام تھا تو کام والا جبہ پہننا سرکار سے ثابت اسی طرح اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ نے باقاعدہ اس ٹوپی کے کی اجازت مرحمت فرمائی جس میں چاروں طرف ریشم کا کام ہو لگائی کے چار کے چار انگل سے زیادہ کام متصل نہ ہو بس چار چار انگل اونگلے پوری وہ منقش ہے تو وہ ٹوپی بھی پہن سکتے ہیں یہ سادگی کے منافع نہیں تو سادگی کا جو تصور ہمیں شریف کی طرف سے ملتا ہے اس کا مطلب ہے ناجائز زینت کا ترک پھر وہ سادگی کے زمرے میں آئے گا مودی صاحب کیا صدقہ جو ہے دے کر اپنے گھر والوں میں یا رشتہ داروں میں بیٹھ کر کھایا جا سکتا ہے یا رشتہ داروں میں دیا جا سکتا ہے صدقہ اگر نافلہ ہو تو اس میں تو کھایا جا سکتا ہے لیکن علماء نے یہی لکھا کہ اولا یہ ہے کہ اس میں ثواب کے حصول کی زیادہ کوشش کی جائے صدقہ نافلہ اگر بالفرض کھایا جائے تو حرج نہیں ہے یہاں پہ یہ وضاحت کر دوں کہ ہم جو دعوت اور ضیافت کرتے ہیں وہ بھی ایک صدقہ ہے اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ہم کھاتے ہی ہیں گھر والوں کے ساتھ مہمانوں کے ساتھ اچھا مفتی صاحب ذکر ہوا تھا کالے بکرے کا تو میں نے سوال کیا تھا کہ کالا بکرا یا کالا مرغی ضروری ہے تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو تو کیا کہتے ہیں کال آئی کہ احادیث میں ذکر ہے کہ کالا بکرا دیا جائے جی ہاں، مفتی صاحب کا کلام جو تھا وہ ضروری ہونے یا ضروری نہ ہونے پر ہے اچھا اس کا نہیں ہے کہ کالا بکرا دینا ہی شرائن ممنوع ہے یہ کوئی ممانعت کے انہوں نے ذکر تذکرہ نہیں فرمایا بالکل درست جواب ہے چاہے وہ حادث میں مذکور ہو یا نہ ہو بہرحال کلام ہے اس کی اس کے ضروری ہونے یا نہ ہونے پر تو کالا بکرا دینا کوئی ضروری نہیں ہے دوسری بھی چیزیں دیکھ سکتے کالا بکرا دیا جائے تو افضل ہے یہ کہہ سکتے ہیں نہیں ایسا تو نہیں ہے لیکن یہ رواج پا گیا ہے کوئی اس کی افضل کوئی معاملہ نہیں ہے قرآن حکیم میں یہ واضح طور پہ موجود ہے لن تنال البرا تم مما تو تم ہر کبھی بھی ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو یہ ہے افضلیت کے بہترین سے بہترین چیز خرچ کی جائے اور یہ قرآن سے ثابت ہے کالے بکرے کا جو آج کل تصور ہے نا وہ صدقات کے لیے جو دیے جاتے ہیں جس کو نہ کھانا کھلایا جاتا ہے اور نہ ہی وہ اتنے مہنگے ہوتے ہیں تو اس میں آپ تصور کریں کہ جو قربانی کے لیے ہم جانور لیتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام سے فقط کالا بکرا نہیں ثابت مختلف رنگوں کے جانور استعمال کیے قربانی کے کالا بکرا ہے اور آپ اس کو بہت عزیز رکھتے ہیں جی ہاں، جس طرح جواب دے سکتے ہیں تو پھر وہ دینا افضل ہو جی ہاں، جائے گا اگر آپ اس سے محبت اختیار کرتے ہیں ادی جی۔ صاحب کبھی صدقہ کفر بھی ہو سکتا ہے مطلب صدقہ دینا کہیں صدقہ دینا دیکھیں اصل تو یہی ہے کہ یہ عبادت ہے ہاں۔ لیکن دیکھیں اگر کوئی شخص دل پر حرام مال میں ثواب کی نیت کرے حوالے سے بات کریں گے اس پر بات کر لیں گے اس سوال پر دوبارہ ایک شہری ٹائم میں سحری کا ٹائم ہے ہم بھی سحری کرتے ہیں اور آپ بھی سحری کر لیجیے جہاں اذان ہو گئی ہے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسین صابری کے ساتھ ہم آج بات کر رہے تھے صدقات کے حوالے سے خیرات کیا ہوتی ہے اور اس حوالے سے ہم ڈسکشن کر رہے تھے پیغام لیتے ہیں کہ کس طرح سے صدقے کا استعمال ہونا چاہیے اور صدقہ کس کس کو دینا چاہیے مفتی صاحب کیا کہتے ہیں جی ہاں دیکھیں یہ ایک وسیع علم ہے جس کا حاصل کرنا صدقہ دینے والے کے لیے بہت ضروری ہے کہ مجھے اپنے صدقہ کہاں استعمال کرنا چاہیے تو احادیث کریمہ تو یہ بتاتی ہیں کہ سب سے افضل صدقہ قریبی رشتہ داروں کو دینا ہے ٹھیک پھر دور کے رشتہ دار پھر اہل محلہ پھر اپنے ہم شہر اور پھر آگے کہیں دیں اور اگر کوئی رشتہ داروں وغیرہ میں نہیں ہے تو کوشش یہ کریں کہ ثواب جاریہ ہو اور میں ہمیشہ ترغیب عرض کرتا ہوں کہ کوشش کیجئے کہ آپ اپنی زندگی میں کم از کم ایک شخص کو عالم دین بنا دیجئے انشاءاللہ شاء آپ کے لیے اتنا بڑا ثواب جاری ہو جائے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے صاحب کیا فرماتے ہیں آپ کس طرح صدقہ دینا چاہیے کیا دینا چاہیے سادہ کرام کس طرح دیا کرتے تھے تسلیم صاحب صحابہ کرام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر اپنے گھر کا سارا سامان لا کر پیش کر دیا نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا یا ابا بکر ماں اب کئی اہلک تو نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا رکھا تو عرض کی یا رسول اللہ اب کئی تو اللہ و رسول کہ میں نے اللہ اس کے رسول کا نام رکھا ہے تو ہمیں مطلب صحابہ کرام حضرت عثمان غنی نے جس طرح خرچ کیا حضرت عبد الرحمان بن اوف نے خرچ کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے اور قرآن حکیم میں بھی اس کی بڑی سخت مذمت آئی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرے لہٰذا ہمیں ہر اعتبار سے بزرگوں کے طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے صحیح ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے کرے ہیں سحری ٹائم تسیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب صدقے کے حوالے سے فطر فطرانے کے حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کل اس پر تفصیلی گفتگو ہو جائے میں تینوں احباب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی بہت نوازش اور الحاج اویس رضا قادری صاحب ان شاء آخر میں الوداع ماہ رمضان پیش کریں گے اور ہم سب انشاءاللہ اس میں شریک ہوں گے آپ سب بھی شریک ہوں گے آج کی سنہری بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز مومن کی معراج ہے نماز فرض کی گئی ہے جدید سائنسی تحقیق کے مطابق ریڑھ کی ہڈی کے درمیان ایک انتہائی اہم چیز ہوتی ہے جسے لیئر کارڈلج گیئر کہتے ہیں اگر وہ متحرک نہ ہو تو وہ بوسیدہ ہو جاتی ہے اور گھلتی رہتی ہے جبکہ نماز میں وہ بہت زیادہ متحرک رہتی ہے ہماری گردن کے چہروں پر میں درد ہوتا ہے کارڈیلج کم ہو سکتی ہے متاثر ہوتے ہیں معالج کہتے ہیں کہ ورزش کیا کریں لیکن یہ ورزش کا جو طریقہ قرآن اور حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع فرمایا میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس سے اتنی بہترین ایکسرسائز ہوتی ہے جو کسی بھی دنیا کی ایکسرسائز میں نہیں ہو سکتی ہے ریڑھ کی ہڈی پورے جسم کی لیکن چونکہ میں آج میرا موضوع ریڑھ کی ہڈی ہے تو خاص طور پر ریڑھ کی ہڈی کے حوالے سے میڈیکل ریسرچ کہتی ہے کہ نماز کے دوران ریڑھ کی ہڈی جس اچھے انداز سے اور احسن انداز سے متحرک ہوتی ہے کسی اور ورزش میں نہیں ہو سکتی ہے میڈیکل سائنس آج یہ بات کہتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بات آج سے کم و بیش چودہ سو سال پہلے بتا چکے ہیں کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے کل تک اپنے میزبان تسیم صابری کو اجازت دیجیے سیم ٹائم انشاءاللہ سیم چینل پر ایک مرتبہ پھر آپ سے سحری ٹائم میں ملاقات ہوگی کل تک کے لیے تسلیمات قلب عاشق ہاں کا البدا سم پھر اللہ